اگلے دن غرناتا کا گورنر اور آرک بشپ زیمنیس کو یہ سمجھا رہے تھے کہ آپ کو اس قدر جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں لیکن اس جنونی راہب کا ایک ہی جواب تھا حکومت سیاسی معاملات میں مسلحت سے کام لے سکتی ہے لیکن مذہب کے معاملات میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جا سکتی اور دو دن بعد زیمنیس نے راہبوں کے ایک گروہ کے ساتھ البسین کا رخ کیا گورنر کی طرف سے دو سو مسلح سپاہی جلوس کی حفاظت پر معین تھے وہ البسین کی جامع مسجد میں داخل ہوا اور پہرے داروں نے بد امنی کے اندیشے سے دروازے کے سامنے صفے باندھ لی پھر تھوڑی دیر بعد یہ خبر گرناتا کے طول و عرض میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ خانہ خدا کو گرجا بنا دیا گیا ہے اور ممبر کی جگہ عیسا اور مریم کے بت نصب کر دیے گئے ہیں گورنر نے بدمنی کے پیش نظر مسلح سواروں کے مزید دستے بھیج دیے جن سرفروں نے مسجد تک پہنچنے کی کوشش کی وہ اپنے راستے میں نیزوں کی دیواریں دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے مسجد پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی زیمنیس نے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی مہم نئے جوش و خروش کے ساتھ شروع کر دی ایک دن راہبوں نے پولیس کی مدد سے اسپانوی نسل کے مسلمانوں کی آبادی پر چھاپا مارا اور ایک ہزار آدمیوں کو گھروں سے نکال کر کے سامنے لے گئے پھر انہیں ننگی تلواروں کے پہرے میں استباق دیا جا رہا تھا چند سپاہیوں نے احتجاج کیا تو کلیسا کے سپاہی انہیں پکڑ کر قید خانوں میں لے گئے اور ان کے ساتھیوں کو زبان کھولنے کی جرت نہ ہوئی اور اس کے بعد وہ شرمناک واقعات پیش آئے جن کا ذکر کرتے ہوئے یورپ کے عیسائی مورخ بھی ندامت محسوس کرتے ہیں زیمنیز کے نزدیک مسلمانوں کے علمی ذخیرے عیسائیت کی راہ میں سب سے بڑا رکاوٹ تھے اور یہ ایک ایسا ورثہ تھا جس پر مسلمان ناس کر سکتے تھے قدیم سرکاری کتب خانے اور دس گاہیں نایاب کتابوں سے بھری ہوئی تھی اور غرناتا کا معمولی آدمی بھی اس بات پر فخر کر سکتا تھا کہ اس کے گھر میں قرآن پاک کے علاوہ مختلف علوم پر کئی کتابیں موجود ہیں زیمنیس قرآن پاک کی طرح عربی زبان کی ہر کتاب کو عیسائیت کے مستقبل کے لیے خطرناک سمجھتا تھا چنانچہ اس نے کتابوں کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف توجہ دی جنہیں جبرن عیسائی بنایا گیا تھا اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ عربی کی ہر کتاب کلیسا کے سپرد کر دیں چنانچہ جس مجبوری نے ان بد قسمت لوگوں کو مرتد ہونے پر مجبور کر دیا تھا اسی مجبوری کے تحت انہیں زیمنیز کے اس حکم کی تعمیل بھی کرنی پڑی پھر جو کتابیں ان سے دستیاب ہوئیں انہیں ایک چوراہے میں جمع کر کے آگ لگا دی گئی اور ان واقعات کے بعد زیمنیز کی جرت بڑھتی گئی گرناتا کا گورنر زیمنیز کی اس کارگزاری سے خوش نہ تھا لیکن اسے ایک ایسے آدمی کو ناراض کرنے کی جرت نہ تھی جسے ملکہ ازابیلا کی حمایت حاصل تھی وہ فریڈینینڈ کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس تو نکال سکتا تھا لیکن وہ یہ بھی بخوبی سمجھتا تھا کہ تلہ تلا کی ملکہ کو ناراض کرنے کے بعد وہ محض فریڈینینڈ کی حمایت کے بل بوتے پر غرناتا کا گورنر نہیں رہ سکتا چنانچہ وہ حکومت کے سول اور فوجی افسروں سے کہا کرتا تھا میں جانتا ہوں یہ ضدی راہب آگ سے کھیل رہا ہے لیکن وہ ملکہ کا خاص آدمی ہے اور اس کے ساتھ تعاون اور اس کی حفاظت کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے چنانچہ جب زیمینیز نے جبرن عیسائی بنائے گئے مسلمانوں کی کتب خانوں اور ان کے گھروں کی تلاشی لینا شروع کی تو فوج اور پولیس کو کلیسا کے پادریوں کی اعانت کے لیے میدان میں آنا پڑا پہلے ڈھنڈورچی کسی محلے میں یہ اعلان کرتے تھے کہ لوگ رضا کارانہ طور پر اپنی کتابیں کلیسا کے پاس جمع کر دیں صرف قابل اعتراض کتابیں چھین لی جائیں گی اور باقی انہیں واپس کر دی جائیں گی فلاں تاریخ کے بعد ان کی تلاشی لی جائے گی اور اگر کسی نے کلیسا کی اجازت کے بغیر کوئی کتاب رکھی تو اسے عبرت ناک سزا دی جائے گی لوگوں نے ہزاروں کتابیں رضاکارانہ طور پر کلیسا کے راہبوں کے حوالے کر دی اس کے بعد ہزاروں کتابیں ان سے زبردستی چھین لی گئیں جب یہ راہب مسلح آدمیوں کے ساتھ کسی گھر میں داخل ہوتے تو مسلمان سب سے پہلے قرآن مجید کو چھپانے کی کوشش کرتے لیکن یہی وہ کتاب تھی جسے سب سے زیادہ قابل اعتراض سمجھتا تھا مسلمان احتجاج کرتے لیکن یہ احتجاج بھی عورتوں کی چیخوں اور مردوں کے آنسوؤں تک محدود رہتا قرآن مجید کے جو نسخے فرزندان تسلیس کے ہاتھ آتے انہیں بیل گاڑیوں پر لاد کر ایک کشادہ عمارت میں پہنچا دیا جاتا جو پہلے مسلمانوں کی درسگاہ تھی اور اب کلیسا کے اس دفتر میں تبدیل ہو چکی تھی جہاں سینکڑوں پادریوں کو ان کتابوں کی چھان بین میں مصروف رکھا جاتا تھا بذات خود اس کام کی نگرانی کیا کرتا تھا قرآن پاک کو عام کتب سے علیحدہ کرنا ان کے لیے مشکل نہ تھا پادری کسی کتاب کو کھول کر دیکھنے یا پڑھنے کے بجائے دور سے اس کا صاف ستھرا غلاف دیکھ کر ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ قرآن ہے اور اسے ایک طرف پھینک دیا جاتا تھا باقی کتابوں کے متعلق بھی انہیں کسی چھان بین کی ضرورت نہ تھی ان کے نزدیک عربی خالی مسلمانوں کی زبان تھی اور عربی کی ہر کتاب قابل اعتراض سمجھی جاتی تھی ہر روز طلوع شہر سے لے کر غروب آفتاب تک کتابوں سے بھرے ہوئے چھکڑے اس جگہ لائے جاتے تھے یہاں تک کہ اس کشادہ عمارت کے کمروں کے علاوہ سہن میں بھی امبار لگ چکے تھے اور پھر ایک دن لوگوں نے دیکھا شہر کے ایک کشادہ چوراہے پر ایک محیب الاؤ روشن کیا گیا تھا قرآن پاک اور دوسری کتابوں سے لدے پھدے چھکڑے یکے بعد دیگر نمودار ہو رہے تھے اور وہ اپنا یہ سامان اس الاؤ کے قریب لا لا کر ڈھیر کر رہے تھے اور آخر میں وہ پادری آگے بڑھے جن کی حفاظت کے لیے مسلح سپاہی صفے باندھے کھڑے تھے وہ ان ڈھیروں کو اٹھا اٹھا کر اس آگ کا پیٹ بھرنے لگے مسلمان جنہیں گھروں سے نکلنے کی اجازت نہ تھی اپنی مکانوں کی چھتوں پر کھڑے یہ دل گداز منظر دیکھ رہے تھے دختران اسلام اپنے بال نوچ رہی تھیں ان کے شوہر اور بھائی رو رہے تھے لیکن بے بسی کے آنسو اس آگ کو نہ بجھا سکے آٹھ صدیوں کی تہذیب و تمدن کی یہ چتا مسلسل دو دن جلتی رہی تیسرے روز ایندھن کے ذخائر جو کئی ہفتوں کی محنت سے جمع کیے گئے تھے ختم ہو چکے تھے اور آگ جلانے والے پادری اور مسلح سپاہی اپنا کام ختم کر کے واپس چلے گئے تو پہلے آس پاس کے مسلمان اپنے گھروں سے باہر نکلے اور پھر شام تک غرناتا کے باقی علاقوں کے باشندے بھی وہاں جمع ہو چکے تھے وہ بجھی ہوئی راک اٹھا اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا رہے تھے ایک نوجوان چلایا مسلمانوں یہ ظلم و وحشت کے اس دور کی ابتدا ہے جس سے تمہیں حامد بن زہرا نے خبردار کیا تھا ہمارا عذاب شروع ہو چکا ہے ہمارے سامنے قرآن جلایا گیا ہے لیکن راک کے اس امبار کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ کلیسا کی آگ بجھ چکی ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب اندلس کے ہر شہر میں ایسے الاؤ جلائے جائیں گے اور تم نے جس بے بسی کی حالت میں اللہ کی کتاب کو جلتا دیکھا ہے اس سے کہیں زیادہ بے بسی اور بے چارگی کی حالت میں تمہاری بیٹیاں اپنے بھائیوں اور شوہروں اور تمہارے معصوم بچے اپنے والدین کو آگ میں بسم ہوتا دیکھیں گے اگلی صبح الحمرہ کے ایک کمرے میں غرناتا کا اور بشپ تلاویرا اور governor Mendoza count of Tendilla گزشتہ رات کے واقعات پر گفتگو کر رہے تھے بشپ تلاویرا کہہ رہا تھا جناب آپ کا پیغام ملتے ہی میں فادر زیمینیز کے پاس گیا تھا لیکن وہ سو رہے تھے ان کے نوکر کہتے تھے کہ وہ تھکاوٹ سے چور ہو کر گھر آئے تھے اور کھانا کھاتے ہی لیٹ گئے تھے میں بھی تاکید کر آیا تھا کہ وہ اٹھتے ہی یہاں پہنچ جائیں اور میرا خیال تھا کہ اب تک وہ آپ سے ملاقات کر چکے ہوں گے مینڈوزا نے کہا خدا کا شکر ہے کہ وہ سو رہے ہیں ورنہ اگر وہ شہر کے حالات سے باخبر ہوتے تو ہمارے لیے کوئی اور مصیبت کھڑی کر دیتے کچھ دیر کمرے میں خاموشی تاری رہی پھر مینڈوزا نے کرسی اٹھا کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا ایک افسر کمرے میں داخل ہوا جناب فادر زیمنیز تشریف لا رہے ہیں کاؤنٹ آف ٹینڈیلا اپنی کرسی پر بیٹھ کر پشپ تلاویرا سے مخاطب ہوا میرے خیال میں ان سے بحث کرنے میں کوئی فائدہ نہیں بدقسمتی سے بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ اشبیلیا سے تلے تلا روانہ ہو چکے ہیں ورنہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کرتا زیمنیز کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا معاف کیجیے میں آج بہت دیر سویا ہوں اگر کوئی ضروری بات تھی تو فادر تلاویرا کو چاہیے تھا مجھے جگہ دیتے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا مینڈوزا نے سوال کیا میں بالکل ٹھیک ہوں خدا کا شکر ہے کہ میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر چکا ہے گورنر نے کہا میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں آپ کی انتھک کوششوں سے جو الاؤ تیار ہوا تھا وہ بہت بڑا تھا میں الحمرہ سے آگ کے شولے دیکھ سکتا تھا جناب کلیسا کی یہ کامیابی آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہ تھی میں ملکہ کو لکھ رہا ہوں کہ میں آپ کے ہر سپاہی کو انعام کا مستحق سمجھتا ہوں لیکن ابھی میرا کام ختم نہیں ہوا مجھے ڈر ہے کہ مسلمانوں نے بعض کتابیں چھپا کر رکھ لی ہیں کئی گھر ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں ابھی تک قرآن کی جلدیں موجود ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اسی طرح تعاون کرتے رہے تو جب بادشاہ اور ملکہ دوسری مرتبہ یہاں تشریف لائیں گے تو میں پورے وسوخ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب غرناتا میں عربی زبان کی کوئی کتاب باقی نہیں رہی مینڈوزا نے جواب دیا آپ سے تعاون کرنا میرے لیے ایک مجبوری ہے بولا آپ اس بات سے کچھ نہیں معلوم ہوتے آپ کو یہ اعتراض تھا کہ میں جلد بازی سے کام لے رہا ہوں لیکن میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ محض ایک فرضی خطرے سے پریشان تھے ہم نے صرف ان کی کتابیں ہی نہیں جلائیں بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے مذہب کو ان کے مذہب پر برتری حاصل ہو چکی ہے جو کتابیں انہوں نے چھپا رکھی ہیں ان کے متعلق میں قطن پریشان نہیں ہوں آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ ان کی مدافعانہ قوت ختم ہو چکی ہے اب ہم اطمینان سے ہر آدمی کی تلاشی لے سکتے ہیں اور ہمارے پادریوں کو ان کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے فوج اور پولیس کے تعاون کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی گرناتے کے مسلمان ہمارے راستے کا آخری پتھر تھے اور ان کی مزاحمت کے خوف سے ہمارے حکمرانوں کو ان ریاستوں میں بھی عیسائیت کے غلبے کے لیے کوئی پرجوش قدم اٹھانے کی ضرورت نہ ہوئی جو ہم نے صدیوں قبل فتح کی تھی لیکن میں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ غلطی پر تھے اندلس کے مسلمانوں کو اپنے ماضی پر فخر تھا وہ ان کتابوں کو سینے سے لگائے ہوئے تھے جس کی بدولت اپنے ماضی کے ساتھ ان کے رشتے قائم رہ سکتے تھے لیکن میں نے یہ رشتے توڑ دیے ہیں ان کا غرور اس الاؤ کی راک کے نیچے دفن ہو چکا ہے جہاں ہم نے ان کے قرآن جلائے ہیں مینڈوزا نے کہا آپ نے راک کا وہ دیکھا ہے ہاں میں شام تک وہیں تھا آگ بجھ چکی تھی لیکن راک ابھی تک گرم تھی آپ کو معلوم ہے کہ جب رات کے وقت آپ گہری نیند سو رہے تھے تو مسلمان کیا کر رہے تھے میں نے کسی سے یہ نہیں پوچھا میں بستر سے اٹھتے ہی سیدھا آپ کے پاس آ گیا ہوں لیکن مجھے یقین ہے اس شہر میں بد امنی نہیں ہوئی ہے میں نے یہ اطلاع دینے کے لیے آپ کو یہاں بلایا تھا کہ جب تھکے ہوئے سپاہی وہاں سے ہٹ گئے تو مسلمان گھروں سے نکل کر چوراہے میں آ گئے اور پھر صبح ہونے سے قبل راک کا امبار وہاں سے غائب ہو چکا تھا راک کا امبار غائب ہو چکا تھا زمینیس نے حیرت زدہ ہو کر سوال کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ خوش قسمت ہیں کہ جب سارے شہر میں کوحرام مچا ہوا تھا اور میرے پاس ایک ایک پل کی خبریں آ رہی تھیں تو آپ اور آپ کے پادری آرام سے سو رہے تھے اگر انہوں نے کوئی فساد کیا تھا تو فوج انہیں آسانی سے کچل سکتی تھی انہوں نے کوئی فساد نہیں کیا اور آپ نے فوج کو اس قدر تھکا دیا تھا کہ اگر کوئی بدمنی ہوتی تو بھی وہ کچھ نہ کر سکتے تو پھر آپ کس بات پر پریشان ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ وہی بلاؤ جو آپ نے روشن کیا تھا بج چکا ہے اور جب آپ آرام کی نیند سو رہے تھے تو مسلمان اپنی کتابوں کی راک اٹھا کر دریا کا رخ کر رہے تھے اور صبح تک وہ ساری راک چکے تھے لیکن جو آگ ان کے سینوں میں میں سلگ رہی ہے یہاں بیٹھے بیٹھے اس کی حرارت محسوس کر رہا ہوں اور میں اس لیے پریشان ہوں کہ اسے بجھانے کی ذمہ داری تنہا میرے سر ڈال دی جائے گی نے اپنے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا شہر کے محافظوں نے انہیں اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ راک اٹھا کر دریا کی طرف لے جائیں شہر کے محافظوں کو یہ معلوم تھا کہ وہ ہزاروں انسانوں کا راستہ نہیں روک سکتے جو زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے شہر کو بد امنی سے بچانا ان کی پہلی ذمہ داری تھی یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ کسی ہوشیار رہنما نے مسلمان کے اشتعال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی ورنہ مجھے انتہائی خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑتا ابھی بھی مجھے معلوم نہیں کہ آپ میرے لیے اور کتنے مسائل پیدا کریں گے اور کوہستانی قبائل میں اس واقعے کا رد عمل کتنا شدید ہوگا مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ دریا سے واپس آنے کے بجائے الفجارہ کی طرف نکل گئے ہیں اب سلطنت پر آپ کا سب سے بڑا احسان یہی ہو سکتا ہے کہ آپ چند دن اپنے جذبات پر قابو رکھیں بادشاہ اور ملکہ آپ کی بے حد عزت کرتے ہیں لیکن وہ یہ پسند نہیں کریں گے کہ انہیں ایک جیتی ہوئی جنگ دوبارہ لڑنی پڑے جناب کلیسا کے خدام اپنے عیسائی حکمرانوں کے دشمن نہیں ہو سکتے آپ مطمئن رہیں جب تک مجھے اپنی کامیابی کے متعلق پورا اطمینان نہیں ہوگا میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جو آپ کے لیے کسی الجھن کا باعث ہو نے کہا جناب کلیسا کے خادم اپنے عیسائی حکمرانوں کے دشمن نہیں ہو سکتے آپ مطمئن رہیں جب تک مجھے اپنی کامیابی کے متعلق پورا اطمینان نہیں ہوگا میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جو آپ کے لیے کسی الجھن کا باعث ہو مینڈوزا نے اٹھتے ہوئے کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں اب مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے کا موقع دے میں نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی ہے مینڈوزا دوسرے کمرے میں چلا گیا اور زیمینیس نے تلاویرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ میرے ساتھ چلیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے قدم قدم پر آپ کے نیک مشوروں کی ضرورت پیش آئے گی ایک ہفتہ اور گزر گیا اور زیمنیس کو شہر سے کسی ناخوشگوار واقعی کی اطلاع نہ ملی لیکن وہ اس بات سے بہت مسترب تھا کہ مسلمانوں کی مساجد پہلے سے زیادہ پر رونق ہیں گرناتا میں قرآن کے حافظوں کی کمی نہ تھی اور صبح شام ہر گلی کوچے میں خوش الہان قاریوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں کلیسا کے جاسوس مسلمانوں کے بھیس میں مساجد اور درس گاہوں میں جاتے اور زیمنیز کو اس قسم کی اطلاع دیتے مقدس باپ مسلمانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں اب ان کی مساجد میں ساری ساری رات تلاوت ہوتی ہے فلاں مسجد میں نو عمر لڑکے باری باری قرآن سنا رہے تھے اور ہزاروں لوگ رو رہے تھے مردوں کی طرح کئی عورتوں کو بھی قرآن حفظ ہے اور وہ گھر گھر جا کر کم سن لڑکیوں کو درس دیتی ہیں مقدس باپ ہم ان کے کتب خانے نظر آتش کرنے کے باوجود ان کے دلوں میں اس کتاب کی محبت کم نہیں کر سکے جسے وہ خدا کا کلام سمجھتے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں قرآن کی طرح کئی اور مذہبی کتابیں بھی زبان یاد ہیں زیمینیز ان سے سنتا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جن مسلمانوں کو اس نے زبردستی مرتد کیا تھا وہ تائب ہو رہے تھے اور صلح کے معاہدے میں فریڈینٹ اور ازابیلا کلیسا کی طرف سے اس بات کی ضمانت دے چکے تھے کہ جو لوگ تبدیلی مذہب کے بعد پھر مسلمان ہو جائیں گے وہ محکمہ احتساب کے دائرے اختیار میں نہیں آئیں گے زیمنیز کسی ایسے معاہدے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا جس سے کلیسا کے اختیارات محدود ہو جاتے ہوں ان کا موقف یہ تھا کہ ایک بار عیسائیت قبول کرنے والے ہمیشہ عیسائی رہیں گے اور منحرف ہو جانے کی صورت میں ان پر محکمہ احتساب کو مقدمات چلانے کا حق حاصل ہے چنانچہ اس نے اسپین کے محتسب اعظم ڈائیگو ڈیزا سے وہ اختیارات حاصل کر لیے جس کی روح سے وہ عیسائیت سے روح گردانی کرنے والوں کو گرفتار کر کے اذیت خانوں میں بھیج سکتا تھا اس کے بعد غرناتا ظلم تشدد کا نیا دور دیکھ رہے تھے اور ان کی یہ خوش فہمیاں دور ہو چکی تھیں کہ عیسائی حکمران کلیسا کی خواہشات کے خلاف معاہدے کی کسی شرط کا احترام کریں گے نے سب سے پہلے ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا جن پر یہ الزام تھا کہ وہ عیسائیت قبول کرنے کے بعد پھر اسلام کی طرف مائل ہو چکے ہیں انہیں گرفتار کر کے اذیت خانوں میں بھیج دیا جاتا اور وہاں ان پر اس قدر سختیاں کی جاتی کہ ایک کمزور آدمی اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے علاوہ پورے کنبے کے خلاف کلیسا کی حسب منشا گواہی دینے پر مجبور ہو جاتا کلیسا کے نئے اسیروں کے خلاف مقدمات کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑتا کچھ عرصے غرناتا کی حکومت پر مسلمانوں کا اندرونی اضطراب ظاہر نہ ہو سکا اور زیمنیس اس بات سے خوش تھا کہ اس کے راہب چوراہوں میں کھڑے ہو کر ان کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے بزرگوں کے خلاف بد کلامی کرتے ہیں اور کسی کو ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر مسلمانوں کی طرف سے کسی مزاحمت کا خدشہ ہوتا تو گورنر مینڈوزا یقیناً اس جنونی راہب کے راستے میں مزاحم ہو جاتا لیکن اب کوئی سوچنے کے لیے بھی تیار نہ تھا کہ اس بجھی ہوئی راگ کے اندر کچھ چنگاریاں ابھی تک سلک رہی ہیں پھر اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو سب کی توقع کے خلاف تھا ایک دن دو سپاہی جن میں ایک زیمینیز کا نوکر اور دوسرا فوجی ملازم تھا ایک نوجوان لڑکی کو زبردستی پکڑ کر لے جا رہے تھے جب وہ البسین کے بڑے چوک میں پہنچے تو چند آدمی لڑکی کی چیخ پکار سن کر وہاں جمع ہو گئے وہ چلا رہی تھی میرے بھائیوں میں مسلمان ہوں اور یہ نصرانی مجھے زبردستی مرتد کرنا چاہتے ہیں مجھے ان ظالموں سے بچاؤ میں تمہاری بیٹی ہوں تمہاری بہن ہوں تم کیا دیکھ رہے ہو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے مسلمانوں نے اس کا راستہ روک لیا اور تھوڑی دیر میں وہاں انسانوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا ایک نوجوان نے گرفتار کرنے والے کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن ایک قوی سپاہی جس نے لڑکی کے سر کے بال پکڑ رکھے تھے اور اپنی سخت گیری کے باعث کافی مشہور ہو چکا تھا آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے اسلام کے نام لیواؤں کو گالیاں دینا شروع کر دی ایک آدمی نے تیش میں آ کر اس کے سر پر پتھر دے مارا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا دوسرا نصرانی جو زیمنیس کا ذاتی نوکر تھا اپنے ساتھی کی لاش چھوڑ کر بھاگ نکلا پھر ایک شولہ نوا خطیب نے تقریر کی اور مشتعل ہجوم نعرے لگاتا ہوا زیمنیس کی قیام گاہ کی طرف چل پڑا لیکن اس عرصے میں مینڈوزا کو عوام کے جوش و خروش کی اطلاع مل چکی تھی اور الحمرہ سے فوج کے چند دستے زیمنیس کی حفاظت کے لیے پہنچ چکے تھے حملہ آور رات بھر تیروں کی بارش میں مکان کے اندر داخل نہ ہو سکے الگ صبح مینڈوزا تازہ دم فوج لے کر پہنچ گیا اور مسلمان مکان کا محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے لیکن شہر کی فضا دس روز تک ٹھیک نہ ہو سکی مسلمانوں کی مسلح ٹولیاں دن رات شہر میں گشت کرتی تھیں اور کسی نصرانی راہب یا سپاہی کو ان کے سامنے آنے کی ضرورت نہ تھی اس عرصے میں مینڈوزا نے اپنے ایلچیوں کی معرفت مسلمانوں کے اکابر سے رابطہ پیدا کیا اور انہیں دھمکی دی کہ میں باہر سے افواج منگا رہا ہوں اگر مسلمانوں نے ان کی آمد سے پہلے ہی اطاط قبول نہ کر لی تو انہیں ناقابل بیان سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا مسلمانوں نے ان کو جواب دیا کہ اس فساد کے ذمہ دار ہم نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور جب تک حکومت ایسے لوگوں کا سدباب نہیں کرتی اس معاہدے کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے ہم صرف اس صورت میں ہتھیار ڈال سکتے ہیں جبکہ ہمیں حکومت کی نیت کے متعلق پورا اطمینان ہو جائے لیکن ٹینڈیلا کا اصرار تھا کہ وہ مسلمانوں سے صرف اسی صورت میں کوئی معاہدہ کر سکتا ہے جبکہ وہ ہتھیار ڈالیں بلاخر بشپ تلاویرا نے قدر جرت سے کام لیا اور ایک صبح وہ چند پادریوں اور غیر مسلح سپاہیوں کے ساتھ غرناتا کے ایک کشادہ چوک بابن نبوت میں جا پہنچا اور مسلمانوں کا مشتعل ہجوم اسے دیکھ کر خاموش ہو گیا تلاویرا ان کے لیڈروں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ گورنر مینڈوزا بھی تیر اندازوں کے چند دستوں کے ساتھ پہنچ گیا وہ تیر اندازوں کو ہجوم سے کچھ دور روکنے کا حکم دے کر آگے بڑھا اور اپنی ٹوپی اتار کر ہجوم کے آگے پھینک دی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صلح کے ارادے سے آیا ہے ایک بزرگ صورت مسلمان نے اس کی ٹوپی اٹھا کر گرد جھاڑنے کے بعد اسے واپس کر دی اور یوں ایک عارضی صلح ہو گئی گورنر مینڈوزا نے ہتھیار ڈالنے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا مجھے معلوم ہے کہ تم حکومت کے باغی نہیں ہو تم صرف یہ چاہتے ہو کہ آئندہ معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو اور میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ آئندہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں دیا جائے گا ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا آپ اس بات کی ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ آئندہ ہمیں جبرن عیسائی بنانے کی کوشش نہیں کی جائے گی غرناتا میں محکمہ احتساب کی اذیت خانے بند کر دیے جائیں گے اور سے وہ تمام اختیارات واپس لے لیے جائیں گے جن سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے مینڈوزا نے کہا میری ذمہ داری یہ ہے کہ غرناتا میں امن قائم کیا جائے مینڈوزا نے جواب دیا اور مجھے یقین ہے کہ میرے ہر اقدام کو بادشاہ اور ملکہ کی تائید حاصل ہوگی جب انہیں معلوم ہوگا کہ زیمنیز نے تمہاری دل آزاری کے لیے جو اقدام کیے تھے وہ سراسر معاہدے کے خلاف تھے اور تم نے مشتعل ہونے کے بجائے انتہائی حوصلے سے کام لیا ہے تو وہ زیمنیز کے بجائے تمہاری طرف داری پر مجبور ہو جائیں گے میں نے اپنا خاص ایلچی ان کی خدمت میں بھیج دیا ہے اور مجھے یہ توقع ہے کہ وہ کوئی تسلی بخش جواب لے کر آئے گا لیکن آپ کو چند دنوں تک تحمل سے کام لینا پڑے گا آپ کو اطمینان دلانے کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سر دست اپنی بیوی اور بچوں کو آپ کی حفاظت میں چھوڑ دوں مسلمانوں کو غرناتا کے گورنر کی یہ آخری پیشکش ناقابل یقین محسوس ہوئی وہ اسے بھی نصرانیوں کا ایک فریب سمجھتے تھے لیکن کچھ دیر بعد جب گورنر نے اپنی بیوی اور بچوں کو مسجد کے ساتھ ایک مکان میں منتقل کر دیا تو وہ جوشیلے نوجوان بھی کسی حد تک مطمئن ہو چکے تھے جو اب نصرانیوں کے کسی وعدے پر اعتماد کرنا گناہ سمجھتے تھے البسین کے قاضی نے وہ دو چار آدمی جنہوں نے سابقہ ہنگاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا حکومت کو پیش کر دیے اور گورنر کے حکم سے انہیں ایک قید خانے میں بھیج دیا گیا جب گورنر واپس جانے لگا تو ایک اور معمر آدمی نے محلے کے سرکردہ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس سے کہا جناب اگر آپ ہم پر اس قدر اعتماد کر سکتے ہیں اور اپنے بال بچوں کو ہمارے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہمیں بھی آپ سے کوئی بے اطمینانی نہیں ہونی چاہیے اس لیے میں اہل محلہ کی طرف سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ انہیں واپس لے جائیں یہ گھر ان کی شان کے شایان نہیں کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم ان کے بدلے اپنے چار آدمیوں کو چھڑانا چاہتے ہیں مینڈوزا نے جواب دیا نہیں مجھے یقین ہے کہ میری بیوی بچوں کے لیے الحمرہ کے قلعے کے بجائے یہ مکان زیادہ محفوظ ہوگا میں ان بہادر لوگوں سے کیسے خائف ہو سکتا ہوں جن کے اسلاف نے صدیوں تک عیسائیوں کے جان و مال کی حفاظت کی ہے میں تمہارے چار آدمیوں کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ قیدیوں کا سا نہیں بلکہ مہمانوں کا سا سلوک کیا جائے گا اور جب شہر کے حالات تسلی بخش ہو جائیں گے تو انہیں بلا تاخیر رہا کر دیا جائے گا ان ہنگاموں کے دوران زیمنیز کو اپنے مکان کے اندر نظر بند ہو کر رہنا پڑا پھر جب اسے ذرا چین نصیب ہوا تو اس نے اولین فرصت میں بادشاہ اور ملکہ کے نام ایک مفصل رپورٹ لکھ کر ایک قاصد کے سپرد کی لیکن یہ قاصد کہیں راستے ہی میں تھا کہ مینڈوزا کا ایلچی جو اس سے پہلے تلہ کے دربار میں بازیابی حاصل کر چکا تھا زیمنیز کے لیے بادشاہ اور ملکہ کی طرف سے تحدید آمیز خطوط لے کر واپس آ گیا زیمنیز کو گزشتہ واقعات کے بعد فریڈینڈ سے تو کسی بہتر سلوک کی توقع نہ تھی لیکن ملکہ زبیلا سے اسے اسے یہ امید نہ تھی کہ بادشاہ کی طرح وہ بھی مورد الزام ٹھہرائے گی چنانچہ اسے تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کے لیے اس نے بذات خود تلع تلا پہنچنا ضروری سمجھا راستے کی کٹھن منازل طے کرنے کے بعد یہ بوڑھا راہب تقریباً ایک ہفتے تلا میں مقیم رہا ازابیلا سے وہ تقریباً ہر روز لمبی چوڑی ملاقاتیں کرتا رہا لیکن فریڈینٹ دو دن اس سے اجتناب کرتا رہا تیسرے دن ملکہ کی انتھک کوششوں سے اس کی ملاقات ہوئی تو محتسب اعظم ڈائیگو ڈیزا بھی دربار میں موجود تھا تقریباً ایک گھنٹہ فریڈینٹ اپنے دل کی بھڑاس نکالتا رہا زیمنی سر جھکائے بیٹھا رہا پھر جب فریڈینٹ کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو اس نے کہا آلی جا میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے اور آپ کو یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ میں اپنا مقصد حاصل کر چکا ہوں اب آپ مسلمانوں کے ساتھ ہر معاہدے کی پابندی سے آزاد ہو چکے ہیں اگر مجھے اس بات کا کوئی اندیشہ ہوتا کہ مسلمان جنگ کرنے کی سکت رکھتے ہیں تو میں ذرہ بھر خطرہ مول نہ لیتا کرناٹا کے گورنر نے آپ کو جس بغاوت کی تلا دی ہے وہ صرف ایک ہنگامی اشتعال تھا اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ گورنر کی نرمی کے باعث مسلمان دلیر ہو گئے ہیں انہوں نے میری قیام گاہ پر حملہ کیا تھا فادر ڈیزا میرے اس موقف کی تائید کریں گے کہ اپنی باغیانہ سرگرمیوں کے باعث وہ ان تحفظات سے محروم ہو گئے ہیں جو معاہدے کی روح سے انہیں حاصل تھے اب ان کے لیے عیسائیت قبول کرنے یا اندرست چھوڑ دینے کے سوا کوئی اور راستہ باقی نہیں رہا میں اسے بھی دین مسیح کی ایک کرامت سمجھتا ہوں کہ آپ کو اتنی جلد معاہدے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا موقع مل گیا ورنہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اگر ہم اپنا فرض پورا کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو خدا کو کیا جواب دیں گے اور آئندہ نسلیں ہمارے متعلق کیا خیال کریں گی کیا یہ وہی مسلمان نہیں جنہوں نے کئی صدیاں ہم پر حکومت کی ہے اور جنہوں نے غرناتا کی حفاظت کے لیے مسلسل دس سال ہمارے ساتھ جنگ کی ہے فریڈینٹ نے دل ملا کر کہا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم دس سال کی یہ مہم دس مہینوں میں سر کرنے کی کوشش کرتے تو ہمارا کیا حشر ہوتا غرناتوں کو فتح ہوئے سات برس ہو چکے ہیں اور اس عرصے میں کسی جگہ بد امنی نہیں ہوئی لیکن آپ نے چند ہفتوں میں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ شاید ہمیں جیتی ہوئی جنگ دوبارہ لڑنی پڑے آپ نے سریحن ہماری ہدایت کی خلاف ورزی کی ہے آپ نے جبرن انہیں عیسائی بنانے کی کوشش کی ہے اور اب آپ یہ شکایت لے کر یہاں آئے ہیں کہ وہ دل سے عیسائی نہیں ہوئے آپ نے ان کی مقدس کتابیں جلائی ہیں اور آپ یہ گلا کرتے ہیں کہ ان کے سینے میں نفرت کی آگ سلگ رہی ہے میں اسپین کو ایک ایسی عظیم سلطنت بنانا چاہتا ہوں جس پر کلیسا فخر کر سکے لیکن آپ مجھے موقع نہیں دینا چاہتے آپ نے پرامن لوگوں کو بغاوت پر اکسایا ہے یہ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ غرناتا کے گورنر نے آپ کی حفاظت کے لیے فوج کے بہترین دستے بھیج دیے تھے اور اس نے جرت اور ہمت سے کام لے کر یہ معاملہ رفا دفا کر دیا ہے ورنہ اب تک بغاوت کی آگ پورے ملک میں پھیل چکی ہوتی عالیجہ اگر مجھے یہ اطمینان ہوتا کہ کسی دن مسلمان خلوص دل سے عیسائی ہو جائیں گے تو میں آپ کو پریشان نہ کرتا لیکن صلاح کا معاہدہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک ناقابل عبور دیوار کی طرح کھڑا ہے میرے نزدیک مسلمانوں کو تبدیلی مذہب پر آمادہ کرنے کی یہی ایک صورت تھی کہ اس دیوار کو گرا دیا جائے اور انہیں اس بات کا موقع نہ دیا جائے کہ وہ چند سال بعد ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں خدا نے آپ کو طاقت دی ہے اور آپ انہیں ہر وقت دبا سکتے ہیں آپ کو اپنے حصے کا کام اپنی آئندہ نسلوں پر نہیں چھوڑنا چاہیے ملکہ نے زیمنیز کی تائید کرتے ہوئے کہا میں غرناتا کی صورتحال کے بارے میں کم پریشان نہ تھی لیکن فادر زیمنیز نے میرے خدشات دور کر دیے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ اطمینان سے ان واقعات کے متعلق غور کریں گے تو میری طرح آپ بھی یہی محسوس کریں گے کہ خدا کا ہاتھ ہمارے سر پر ہے اور ہمیں ان معاہدوں کی پابندی نہیں کرنی چاہیے جو ہمیں خدا کی خوشنوتی حاصل کرنے سے روکتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جنگ کے دوران کلیسا سے جو وعدے کیا کرتے تھے وہ پورے کیے جائیں اگر مسلمان عیسائی ہو جائیں تو یہ ایک بہت بڑی فتح ہوگی اور مستقبل کے مورخ ہمیں تشدد کا تانا دینے کے بجائے خراج تحسین پیش کریں گے ہم نے ان کی آئندہ نسلوں کو گمراہی سے بچا لیا ہے اگر وہ ملک سے ہجرت کر جائیں گے تو بھی ہمیں اطمینان ہوگا کہ ہمارا ملک ان کے وجود سے پاک ہو گیا ہے فادر ڈیزا ملکہ نے محتسب اعظم سے مخاطب ہو کر کہا آپ کیوں خاموش ہیں ملکا لیا ڈیزا نے جواب دیا اگر بادشاہ سلامت مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیں تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تلا تلا اور ارغون کی تلواروں نے ہمارے لیے فتح کا جو راستہ کھولا تھا اسے فادر زیمنیز کی تدبیروں نے زیادہ کشادہ اور ہموار کر دیا ہے اور میں ان کی کارگزاری پر فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے بادشاہ سلامت کو دشمن کا اصلی چہرہ دکھا کر اس معاہدے کی پابندی سے آزاد کر دیا ہے جس کے باعث اسپین میں کلیسا کا بول بالا کرنے کے لیے ہمارے دیرینہ خواب پورے نہیں ہو سکتے میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ فادر زیمنیز کے ہر اقدام کو میری تائید حاصل تھی اور اگر یہ کوئی جرم ہے تو میں نے بادشاہ سلامت سے پوچھے بغیر محکمہ احتساب کے بعض اختیارات فادر زیمنیز کو منتقل کر دیے تھے تو میں اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا فادر ڈیزا میں کلیسا کے معاہدے میں دخل نہیں دیتا لیکن اگر آپ کی کارگزاری سے سلطنت کو کوئی ذوف پہنچا ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی عالیجہ اگر حکومت اور کلیسا کا تعاون برقرار رہا تو آپ کی سلطنت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا عیسائیت کی مکمل فتح کے لیے آپ کے ہر اقدام کو کلیسا کی حمایت حاصل ہوگی اور صرف اسپین کا کلیسا ہی نہیں بلکہ یورپ کے ہر ملک میں کلیسا کے محافظ آپ کے ساتھ ہوں گے کچھ دیر ملکہ زیمنیس اور ڈیزا کی طرف دیکھتا رہا بلا آخر اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آج یہ بحث ملتوی کر دی جائے مجھے ایک یا دو دن سوچنے کی ضرورت ہے اس کے بعد میں کوئی فیصلہ دے سکوں گا اور مجھے امید ہے کہ میرا فیصلہ کلیسا کے مفاد کے خلاف نہیں ہوگا غرناتا سے زیمنیس کی غیر حاضری کے دنوں میں مسلمان اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ بادشاہ نے گورنر کی شکایت پر اسے واپس بلا لیا ہے چنانچہ انہوں نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا اور گورنر کے بال بچوں کو عزت سے واپس بھیج دیا اور اپنے چار قیدیوں کی رہائی کا مسئلہ حکومت پر چھوڑ دیا پھر ایک شام انہیں زیمنیز کی واپسی کی اطلاع ملی اور اگلی صبح قید خانے سے باہر ایک کشادہ میدان میں چاروں قیدی سلیبوں پر لٹکے ہوئے تھے گلیوں اور بازاروں میں مسلح دستے گشت کر رہے تھے خوف و ہراس کی اس فضا میں مسلمانوں کی چیخیں ان کے سینوں میں دب کر رہ گئیں پھر زیمنیس نے شہر کے اکابر کو البسین کے اسی چوراہے میں جمع ہونے کا حکم دیا جہاں کتابوں کے انبار جلائے گئے تھے اور انہیں ننگی تلواروں کے پہرے میں یہ حکم سنایا گیا کہ تم یا تو عیسائی ہو جاؤ ورنہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ اس کے بعد ان لوگوں کی گرفتاریاں شروع ہوئیں جن پر کلیسا کے جاسوسوں نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بغاوت پر اکساتے ہیں پھر ان علماء اور فقہ کی باری آئی جنہیں عیسائیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا تھا اور بلا آخر ظلم و تشدد کا طوفان ان لوگوں پر ٹوٹ پڑا جنہیں عامت الناس قابل عزت سمجھتے تھے چند دنوں کے اندر اندر ہزاروں انسان تنگ و تاریخ قید خانوں میں جا چکے تھے مساجد کی طرف آنے جانے والوں کو راستے میں زد و کوب کیا جاتا تھا ہر گلی کوچے کے سرکردہ لوگوں کی تلاشیاں لی جاتی تھیں ان کا اسلحہ ضبط کر لیا جاتا تھا اور قرآن پاک کے وہ نسخے جو بعض لوگوں نے ابھی تک چھپا رکھے تھے انہیں اذیتیں دے دے کر برامد کرائے جاتے تھے مسلمان بند دروازوں کے پیچھے صلح کے معاہدے کے شرائط کے متعلق باتیں کیا کرتے تھے لیکن کسی نصرانی کے سامنے انہیں یہ کہنے کی بھی جرت نہ تھی کہ تم نے ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کیا اور تمہارے بادشاہ نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی اب غرناتا ان کا وطن نہیں تھا بلکہ کلیسا کے بھیڑیوں کی شکار گاہ بن چکا تھا وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ غرناتا کا گورنر کہاں ہے بشپ تلاویرا کہاں ہے ہمیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے اور ان سوالات کے جواب میں انہیں اپنے گھروں سے باہر سڑکوں اور بازاروں میں نہتے اور بے بس مسلمانوں کی چیخیں اور انہیں زد و کوب کرنے والوں کے وحشیانہ سنائی دیتے تھے گورنر مینڈوزا اس صورت حال کا ایک بے بس تماشائی تھا وہ ہر روز فریڈینڈ کو تازہ حالات کے بارے میں لکھتا لیکن زیمنی طلعت اللہ کے دربار سے جو تازہ اختیارات لے کر آیا تھا ان کے پیش نظر اسے کوئی عملی قدم اٹھانے کی جرت نہ ہوئی اس نے کئی بار مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا لیکن ایک سیاست دان کی مسلحتیں اس کے ضمیر کی پکار پر غالب آ گئیں وہ بشپ تلاویرا کو سمجھاتا مقدس باپ یہ کیا ہو رہا ہے زیمنیز کو سمجھائیے اسے آگ کے ساتھ کھیلنے سے روکیے اور تلاویرا شرم و ندامت سے سر جھکا لیتا اس کو کون سمجھا سکتا ہے میں ان اختیارات میں کیسے مداخلت کر سکتا ہوں جو اسے محتسب اعظم نے عطا کیے ہیں جب بادشاہ نے آپ کے خطوط کا جواب دینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تو میری بات وہاں کون سنے گا بادشاہ ملکہ کی وجہ سے خاموش ہے وہ اسے ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا لیکن ظلم کی آگ کب تک جلتی رہے گی آگ کو صرف ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے اور زیمنیس ایندھن مہیا کرنا جانتا ہے جب سوکھے ہوئے درخت اس آگ میں بسم ہو جائیں گے تو وہ سرسبز درختوں کو کاٹ کر اس جہنم میں پھینک دے گا آج کلیسا کی اذیتیں خانوں میں بے گناہ مسلمانوں کی چیخیں سن کر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کسی دن یہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو عیسائیوں کی باری آئے گی اور ہماری آئندہ نسلیں اپنے بے گناہ بھائیوں اور بیٹیوں کی چیخیں سنیں گی ایزا رسانی کے جو ماہرین کے بعد محکمہ احتساب کے فرائض سنبھالیں گے وہ اس سے زیادہ ظالم اور با اختیار ہوں گے اور وہ جو ان مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہم سے زیادہ بے بس ہوں گے ہمیں محکمہ احتساب کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہنے سے خوف محسوس ہوتا ہے اور وہ کوئی بات سوچتے ہوئے بھی اس سے زیادہ خوف محسوس کریں گے مینڈوزا نے کہا لیکن میرا خیال تھا کہ آپ فادر زیمینیز کی پارسائی سے بہت مروب ہیں اور آپ نے اسے کسی مرحلے پر بھی ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جناب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک کمزور آدمی ہوں اور ان علام و مصائب سے بچنا چاہتا ہوں جو کلیسا سے بگاڑ کی صورت میں مجھ پر نازل ہو سکتے ہیں میں زیمینیز کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ مجھ سے خوش نہیں ہو سکتا کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی دن اچانک مجھ پر محکمہ احتساب کا عطاب نازل ہوگا اور جس طرح آج حامیان کلیسا مسلمانوں کا اذیتیں دے کر خوش ہوتے ہیں اسی طرح وہ میری مظلومیت اور بے بسی پر خوش ہوں گے اور مینڈوزا اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا مقدس باپ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے عوام آپ سے محبت کرتے ہیں اور بادشاہ کے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے وہ صرف اس وقت تک خاموش ہیں جب تک کہ ملکہ کے دل میں زیمنیز کی کارگزاری کے خطرناک نتائج کا احساس پیدا نہیں ہوتا غرناتا کے ہزاروں مسلمان اپنے گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں میں پناہ لے رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ملکہ اپنی سلطنت کے سب سے بڑے اور سب سے خوبصورت اور خوشحال شہر کو قبرستان بنانا پسند نہیں کرے گی فی الحال فریڈینٹ آرغون کا اتحاد برقرار رکھنے کے لیے ملکہ کی ناز برداری پر مجبور ہے لیکن جب زیمنیز کی کارگزاری کے نتائج سامنے آئیں گے تو ملکہ کو اس کے متعلق اپنی رائے تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگے گی تلاویر نے کہا لیکن مجھے یقین ہے کہ اب بادشاہ بھی ملکہ کا ہم خیال بن چکا ہے اور زیمنیز اسے یہ اطمینان دلا چکا ہے کہ غرناتا کے مسلمان اب سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے آپ کو معلوم ہے کہ زیمنیز ہر روز ملکہ کو یہ اطلاع بھیجتا ہے کہ آج اتنے مسلمان عیسائی ہو چکے ہیں اور اتنے غرناتا سے فرار ہو چکے ہیں ملکہ کھلے دربار میں اس کی تعریف کرتی ہیں اور تلے تلا کے عمرہ اور محتسب اعظم کی طرف سے اسے مبارکباد کے پیغام آ چکے ہیں کلیسا کے پادری اس بات سے خوش ہیں کہ مسلمانوں کی تمام مساجد گرجوں میں تبدیل کر دی جائیں گی اور حکومت کے اہلکاروں کو امید ہے کہ وہ مسلمانوں کے اجڑے ہوئے گھروں پر قبضہ کر لیں گے آپ مجھے یہ تسلی دیا کرتے تھے کہ آپ کی فوج شہر کے حالات خراب نہیں ہونے دے گی لیکن اب یہ حالت ہے کہ آپ کی فوج پر بھی زیمینیز کا حکم چلتا ہے اور انہیں لوٹ مار کی کھلی آزادی ہے مینڈوزا نے جواب دیا میری مجبوری یہ ہے کہ جو راہب مسلمانوں پر دست درازی کرتے ہیں ان کی حفاظت فوج کے ذمہ ہے اور میں انہیں ان راہبوں کی لوٹ مار میں حصے دار بنانے سے نہیں روک سکتا سونے اور چاندی کے لیے میرے سپاہیوں کی بھوک کلیسا کے پادریوں سے کم نہیں ہو سکتی کسی اور سے شاید میں ایسی بات نہ کر سکوں گا لیکن آپ کے سامنے مجھے یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ میں بے بس ہوں اور مجھے اس بات پر شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں غرناتا کا گورنر ہوں تلاویرا نے کہا ہم دونوں بے بس ہیں اور ہماری طرح اسپین کا ہر بازمیر امیر انسان بے بس ہے وہ کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے اچانک ہاپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا وہ معدب کھڑے ہو گئے مینڈوزا نے پوچھا مقدس باپ خیریت تو ہے آپ بہت پریشان نظر آتے ہیں زیمنیس نے جواب دیا میں قطن پریشان نہیں ہوں اور آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں پانچ ہزار مسلمانوں کو استباغ دے چکا ہوں تلاویرا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا مطلب ہے کہ پانچ ہزار زیمینیز نے جلدی سے بات کاٹتے ہوئے کہا آپ کا مطلب ہے کہ میں اتنی جلدی پانچ ہزار آدمیوں کو کیسے استباغ دے سکتا ہوں لیکن مجھے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہ تھی میں نے سب پر ایک ہی دفعہ مقدس پانی چھڑک دیا تھا آپ کو میرے طریقہ کار پر کوئی اعتراض ہے نے جواب دیا اگر وہ ہمارے دین کی صداقت پر دل سے ایمان لا چکے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ان کے دل کا حال معلوم کر سکوں انہیں صرف یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ اب تم عیسائی ہو اور اگر تم دین مسیح سے منحرف ہو گئے تو تمہیں محکمہ احتساب کو جواب دینا پڑے گا مقدس باپ تشریف رکھیے مینڈوزا نے بجھی ہوئی آواز میں کہا نہیں میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آج آٹھ ہزار آدمی شہر سے نکل گئے ہیں میں اس دوہری کامیابی پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ہزار ایسے لوگ بھی چلے گئے ہیں جنہیں استباغ دیا جا چکا تھا میں نے سپاہیوں سے کہا تھا کہ وہ ان کا پیچھا کریں اور انہیں باندھ کر واپس لے آئیں لیکن فوج کے افسروں نے مجھ سے تعاون نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے حکم کے بغیر انہیں غرناتا سے باہر گرفتار نہیں کر سکتے مینڈوزا نے کہا لیکن وہ آٹھ ہزار آدمیوں کے قافلے سے آپ کے مطلب کے ایک ہزار آدمیوں کو کیسے چھانٹ سکتے تھے اور انہیں یہ کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ ان میں سے عیسائی کون ہیں میں نے سپاہیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ ان سب کو گھیر کر واپس لے آئیں تاکہ میرے آدمی اطمینان سے چھان بین کے بعد اس تباغ لانے والوں کو روک لیں میں نے سپاہیوں کو اس کام پر آمادہ کر لیا تھا لیکن ان کے افسروں نے انہیں روک لیا مینڈوزا نے جواب دیا خدا کا شکر ہے کہ کم از کم فوج کے افسروں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے زمینیز نے تل ملا کر کہا ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ملک میں کلیسا کی توہین نہ ہو اور کلیسا کی اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہزار آدمی عیسائی ہونے کے بعد پھر مسلمان ہو جائیں یہ مسئلہ بہت سنگین ہے فادر زیمنیس آپ کو معلوم ہے کہ غرناتا سے نکلنے والے عام طور پر الفجارا یا سیرا نویدہ کے دوسرے علاقوں کا رخ کرتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے اسی لیے میں بھاگتا ہوا یہاں پہنچا ہوں کہ وہ زیادہ دور نہ نکل جائیں آپ نے یہ کوہستانی علاقے دیکھے ہیں مینڈوزا نے سوال کیا میں ان علاقوں کی طرف اس وقت توجہ دوں گا جب غرناتا میں میرا کام ختم ہو جائے گا مینڈوزا نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ اگر میرے سپاہی قافلے کا پیچھا کرتے تو انہیں صرف چند میل دور جا کر کسی تباہی کا سامنا کرنا پڑتا گرناتا کے چوراہے میں کتابیں جلانا آسان ہے بالخصوص اس صورت میں جب کہ آپ کے راہموں کی حفاظت کے لیے فوج کے مسلح دستے موجود ہوں یہاں لوگوں کے ہجوم پر پانی چھڑک کر یہ اعلان کر دینا بھی آسان ہے کہ اب تم استباغ پا چکے ہو لیکن کوہستان کے جنگجو مسلمان اہل غرناتا سے مختلف ہیں وہ سب ہمارے غلام ہیں اور میں کسی غلام سے نہیں ڈرتا مینڈوزا نے کہا لیکن میں ڈرتا ہوں بادشاہ سلامت ان کے ساتھ الجھنا پسند نہیں کرتے اور میرا خیال ہے کہ ملکا علی یہ پسند نہیں کریں گی کہ انہیں ایک جیتی ہوئی جنگ دوبارہ لڑنی پڑے آپ اس لیے نہیں ڈرتے کہ آپ فوجی مسائل کو بھی ایک راہب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن میں بد قسمتی سے غرناتا کا گورنر ہوں اور اگر کوہستان میں بغاوت کی آگ سلگ اٹھی تو اس کی ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی جائے گی اب میں بھی یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ چند ہفتوں یا مہینوں تک غرناتا کے واقعات کا رد عمل کیا ہوگا لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اگر ان لوگوں نے بغاوت کر دی تو میری فوج انہیں دبانے کے لیے کافی نہیں ہوگی اور بادشاہ سلامت شاید مزید افواج بھیجنا پسند نہ کریں زیمینیز کچھ دیر غم و غصے کی حالت میں مینڈوزا کی طرف دیکھتا رہا اور پھر نڈھال ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا